العلق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو الگ سے پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا ہر کس نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کی بات سکھاتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور روح کرتانی کی کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر کس نہیں اگر وہ پاس نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی گنہ گار ہے اب وہ بلا لے اپنے حامیوں کو ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے ہر کس نہیں اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا